لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون اگر وہ نکال دیے گئے تو منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر انہیں جنگ کرنی پڑی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ پڑیں گے پھر ان کی کسی جانب سے مدد نہیں کی جائے گی